السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زمانے کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں یاد رکھتے ہیں آپ میں ہی بھول جاتی ہوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور کہانی جو کہ ہے قرآن کی پہلی صورت کی یعنی کہ صورت الفاتحہ کی کہانی کا عنوان ہے مالکی یوم الدین سنتے ہیں سعید تیسری جماعت میں پڑھتا تھا بہت ذہین مگر انتہائی شرارتی بچہ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی امید امید اس سے دو سال چھوٹی تھی نہایت فرما بردار اور سب کا خیال رکھنے والی مگر سعید اسے پریشان ہی کیے رکھتا تھا کبھی پونی کھینچ لی کبھی اس پر پانی پھینک دیا ایک دن تو اس نے ایک مری ہوئی چھپکلی ہی اس کے بستے میں چھپا دی سب اسے سمجھاتے تھے مگر سعید کو نچلا بیٹھنا آتا ہی نہ تھا کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہی کھڑا کیے رکھتا تھا پچھلے کئی دن سے اس کے ہاتھ ایک نیا مشغلہ لگ گیا تھا راہ چلتے جانوروں کو تنگ کرنا کبھی کسی بلی کو پتھر مار دیتا کسی بچے کو دھکا دے دیتا کسی آدمی کے آگے آ کر اچانک اسے چونکا دیتا اور تو اور ایک دن اس نے حد ہی کر دی ایک درخت پر چڑھ کر چڑیا کا گھونسلہ ہی توڑ ڈالا اس میں رکھے تمام انڈے ٹوٹ گئے امی ابو اور امید یہ سب دیکھ کر پریشان ہوتے امی تو ہر وقت دعائیں مانگتی اس کے سدھرنے کی ایک دن وہ اسکول سے آ کر سو گیا کہ کچھ آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے اٹھ کر بتی جلانی چاہی مگر اس سے اٹھا ہی نہ گیا اب اس نے غور کیا تو آوازیں اس میں سے آ رہی تھیں اس کے ہاتھ پاؤں پیٹ کمر سب بول رہے تھے ہاتھ کہہ رہا تھا یہ سعید مجھ سے وہ کرواتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے پاؤں کہہ رہے تھے اس دن جب سعید درخت پر چڑھا تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ اسے نیچے ہی گرا دیں زبان بھی بول پڑی جب یہ غصے سے بولتا ہے بدتمیزی کرتا ہے اور لڑائیاں کرتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے سعید یہ سب سن کر غصے میں آ گیا اس کے اعضاء اس کا جسم اس کے خلاف بول رہے تھے اس نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ ہی نہ سکا اب اسے سمجھ آیا کہ اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں تھا اس کا غصہ بھگ سے اڑ گیا اور اب وہ ڈرنے لگ گیا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی اسے یاد آیا کہ امی نے بتایا تھا کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پیر بولیں گے تب اس نے مذاق بنانا شروع کر دیا تھا اور امی خاموش ہو گئی تھیں مگر اب اسے یہ سب یاد آنے لگا اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ اگر قیامت آ گئی تو ہماری تو مرضی بھی ختم ہو گئی ہوگی اس نے سوچا صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی مالک یوم الدین فیصلے والے دن کا مالک اللہ تعالیٰ پلیز اس نے زور سے کہا اچانک اسے مٹھو کی آواز سنائی دی چوری کھاؤں گا امرود کھاؤں گا اسے لگا اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی ہے سعید نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو خود کو بستر پر پایا الحمد للہ اس کے منہ سے نکلا اس چھوٹے سے خواب کا اس پر بہت اثر ہوا تھا جو اللہ قیامت کے دن کا مالک ہوگا وہ ابھی بھی تو مالک ہے اس سے دوستی کریں گے اسے خوش رکھیں گے اس کی مانیں گے تو پھر ہی تو فیصلے والے دن اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے وہ ایک دم سے بڑوں کی طرح سوچنے لگ گیا تھا سعید بیٹا اٹھ کر کمرہ صاف کرو اپنا اسے امی کی آواز سنائی دی سب سوچیں اڑ گئیں اسے ایک دم غصہ آ گیا میں کیوں وہ کہتے کہتے رک گیا اسے لگا تھا کہ اس کی زبان کی آنکھیں بن گئی ہیں اور اسے غصے سے دیکھ رہی ہیں جی اچھا امی اس نے آہستہ سے کہا سعید امی اس کے کمرے میں ہی آ گئی تھیں ان کے پیچھے پیچھے ابو اور امید بھی آ گئے کیا ہوا وہ سب کو دیکھ کر گھبرا گیا سب اسے دیکھے جا رہے تھے بیگم یہ ہمارا سعید ہی ہے نا ابو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا آپ نے کمرہ صاف کرنے کا کہا تھا جی کہا تھا اور اس نے کہا کہ جی امی کر دیتا ہوں امی بھی اسے دیکھے جا رہی تھیں سعید کو اور تو کچھ سمجھ نہ آیا امید کی پونی کھینچ لی اور باتھ روم کی طرف بھاگا الحمد للہ امی اور ابو نے ایک ساتھ کہا انہیں بدلا ہوا سعید نظر آ گیا تھا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ